مقدمہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی کے نزول پر جس خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے اس میں ڈھارس بندھانے والی سیدہ ختیجت القبرا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجت خدیجت القبرا کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے تھے خدا کی قسم مجھے ختیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے انہوں نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا انہوں نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے اسی کے بدن سے مجھے اولاد دی علم فقہ کی بات کیجئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بڑے بڑے زانو زانو تلمیز کر دی تھی جہاد کی بات ہو تو ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی جوہر دکھاتی نظر آتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ صحابیات بھی ساری تکلیفیں سہتی رہیں ہجرت حفشہ کرنے والے قافلے میں بھی صحابیات شامل تھیں دیگر ظلم و ستم ظلم و ستم سہنے میں بھی صحابیات رضوان اللہ اجمعین پیچھے نہ تھیں ہجرت مدینہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو اس سفر مبارک کی پشتبانی کرتی ہمیں ذات النتواقین حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں انہوں نے ظالم ابو جہل کا تھپڑ تو کھا لیا لیکن ہجرت کے راز کو اس کے سامنے نہ اگلا اور تین دن تک غار سور میں اشیاء و نوش کی ترسیل بلا خوف جاری رکھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہجرت واقع ہجرت بھی صبر و استقامت کی ایک جگر پاش کہانی سمیٹے ہوئے ہے قبیلے والوں نے پہلے شور سے جدا کیا پھر بیٹا بھی چھین لیا اور وہ حسرت و یاس کی تصویر بنی ہر روز اس مقام جدائی پر آ کر بیٹھ جاتی دکھ سہتی رہی لیکن ان کے ایمان اور اسلام کے اندر کوئی بال برابر درار ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکتی دوسری طرف ہمیں قریش کے بڑے خاندانوں کی غلامی میں کچھ صحابیات نظر آتی ہیں جن پر آخری حد تک ظلم کیے گئے لیکن ان کی استقامت رہتی دنیا تک مثال بن گئی اپنی جانوں پر ظلم ستم سہتے صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات نے وہ استقامت دکھائی کہ اللہ کی نصرت آئی اور دین اسلام غالب ہوا اللہ کی حاکمیت اللہ کی حاکمیت اعلیٰ قائم ہوئی بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملی انسانیت نے سکھ کا سانس لیا لیکن قرون اولا سے لیکن قرون اولا سے صدیوں کے فاصلے نے ایک بار پھر انسانوں کو انسان کی غلامی میں دھکیل دیا ہے کفار کا تو تذکرہ کیا غلامانی کفار اور منافق مسلمانوں کی حکمرانی نے اذیت اور ظلم کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ کفار مکہ کو بھی شرما دیا ہے لیکن صحابہ و صحابیات کی قیادت میں قافلہ سخت جاں ڈیڑھ ہزار سال سے رواں دوا ہے اگرچہ بات کی ادوار میں آنے والے صحابہ اور صحابیات کی گرد پاک کو بھی نہیں پا گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ اعزاز کیا کم ہے کہ قافلہ سخت جاں چل رہا ہے جو چاہے اس کے ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل کرے مصر میں حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ اور پاک و ہند میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی اقامت و سربلندی کی تحریکیں برپا کرنے کے لیے منتخب کیا ان دونوں ہستیوں نے اپنے اپنے خطوں میں مثالی کارکنان تحریک تیار کی المسلمین مون کی تاریخ کے عظیمت کی تاریخ ہے اخوان المسلمین کی تاریخ عظیمت کی تاریخ ہے وہاں مکی دور کے مظالم دوہرائے گئے لیکن آفری ہے ان مرد و خواتین پر جنہوں نے ہر صعوبت برداشت کی اپنے دین پر قائم رہے اور آج تحریک کو اس مقام پر پہنچا پہنچا چکے ہیں کہ انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جد و جہد میں خواتین کا کردار کیا تھا اور ان کی قربانیاں کس درجے کی تھیں اس کا کچھ اس کتاب کے مطالعے سے ہوتا ہے یہ ان بہادر خواتین اسلام کا تذکرہ ہے جن پر گزرنے والے مصائب کی تفصیل پڑھ کر لفظ استقامت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے شاید یہی وہ استقامت ہے جس پر رب کریم نے فرشتوں کے نزول کی بشارت دی ہے یہ ان قربانیوں کی لازوال داستان یہ ان قربانیوں کی لازوال داستہ ہیں جو صنف نازک نے رقم کی ہیں دنیا بھر میں یہ کلنگ کا ٹیکہ مصری حکمرانوں نے اپنے ماتھے پر لگایا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ تحریک خواتین کو بھی جیلوں میں بند کیا گیا اور اذیت کے تمام بدنام زماں حربے موزز اور پاک باز خواتین پر آزمائے گئے زینب الغزالی کو کون بھول سکتا ہے لیکن آفرین ہے ان صابر و شاکر خواتین پر جنہوں نے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ تمام مظالم سہے بہادری کی ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں حالات کے جبر میں رونے دھونے اور پریشان ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ کر ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بجائے ظالم و صفاق فوجی اور پولیس افسروں کا مقابلہ کیا جنہوں نے تحریکی شوہروں کی صابرانہ رفاقت کا حق ہی ادا نہیں کیا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کر دی یہ انتہا درجے کی جد و جہد کی مثالیں ہیں کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں غلبہ دین کی جد و جہد کیسے جاری رکھنا ہے شوہر شہادت پا جائیں جیل میں قید و بند کی اذیتیں سہ رہے ہوں کم سن بچے گرفتار ہو رہے ہوں نو بیاہتا دلہا کو پولیس گھسیت کر لے جا رہی ہو گھروں کو الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے اور جوان بیٹیوں بیٹیوں کو لہو لوان کیا جا رہا ہو ہر حال میں نہ صرف صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا بلکہ آل یاسر کی طرح اقامت دین کی تحریک کو اپنے خون سے سینچنا ہے ان بہادر خواتین کی جد و جہد میں تحریک خواتین کے لیے اہم رہنما خطوط بھی موجود ہیں مثلاً ایک ماں کٹین حالات میں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کیسے کرتی ہے اور کس طرح انہیں مجاہد اور بہادر بنا کر پروان چڑھاتی ہے اپنے شوہروں بھائیوں اور بیٹوں کی صابرانہ رفاقت کے ساتھ ساتھ ان کے رازوں کی حفاظت بھی ایک اہم سبق ہے اخوات المسلمات نے قربانیاں تو پیش کی لیکن کوئی تفشیشی افسران سے تحریک کے راز میں کامیاب نہیں ہے اور سخاوت کی مثالیں بھی ہمیں قرون اولا کی یاد دلاتی ہیں کہ اپنی جان پر تکالیف سہ کر کس طرح تحریکی ساتھیوں کی مدد کرتی ہیں اور ان کی ضروریات کو ترجیح دیتی ہیں الغذر یہ ان آہنی مسلم خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور دنیا بھر کی کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنے والی تحریک خواتین کے لیے مثالی کردار پیش کیے ہیں محترم مسلم سجاد اور منشورات کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اخوان کی تاریخ میں سے کچھ سنہرے موتی چن کر جمع کر کے پیش کیے جو خواتین اور مردوں کے لیے روشن مثال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور ان سب کی آخرت کے لیے توشہ بنائے آمین ڈاکٹر رخسانہ جبی عارضی مترجم عورت اور مرد میں جسمانی ساخت اور فطری کاموں کے لحاظ سے یقیناً فرق ہے مگر دینی فرائض کی ادائیگی اور اخلاقی پابندیوں کا جہاں تک تعلق ہے ان میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں بچوں کو جنم دینا انہیں دودھ پلانا ان کی پرورش کرنا یہ عورتوں کی جسمانی ساخت اور ان کی فطرت کا تقاضا ہے مگر ایمان لانا عقائد کو درست رکھنا عبادات ادا کرنا امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا اسلامی نظام کے قیام و استحکام کی جد و جہد کرنا ان تمام امور میں عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہیں قرآن کریم نے جہاں علول العزم انبیاء اور رسل اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر ایمان و کردار کے لحاظ سے پاک دامن خواتین کی توصیف بھی کی ہے فرعون کی بیوی اور سیدہ مریم بنت عمران کو قرآن نے سراہا ہے جبکہ اہل ایمان و عمل سے محروم عورتوں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اور ابو لہب کی بیوی کی مذمت کی ہے قبل اسلام اور فروغ اسلام میں صحابہ کے ساتھ صحابیات نے بھی جرت و بہادری جانصاری اور ایثار و قربانی کے انوکھے کارنامے سر انجام دیے ہیں تاریخ اسلام علم و عمل میں اکتا خواتین کے تذکار جلیلہ سے بھری پڑی ہیں قصر حاضر میں ملت اسلامیہ کے احیاء اور اہل مغرب کے غلبہ و تسلط کے خاتمے کے لیے اسلامی تحریکیں شروع ہوئیں تو ان میں اہل ایمان مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی حصہ لیا ان اسلامی تحریکوں میں اخوان المسلمین محتاج تعارف نہیں ہے اس نے نہ صرف مصر بلکہ تمام عرب اور مسلم ممالک کو متاثر کیا ہے اخوان المسلمین امون ہرگز اس بلند مقام پر فائز نہ ہوتی اگر اخوات المسلمات اس کے ساتھ شامل نہ ہوتی کویت سی شائع ہونے والے عربی زبان کے مشہور ہفت روزہ المجتمع میں نساء مجاہدات فی الحدیث کے نام سے ایک سلسلہ مضامین شروع ہوا تحریر محترمہ مریم السید ہنداوی کی تھی آپ مصر کی مشہور دائیہ و مبلغہ ہیں پروفیسر مسلم سجاد صاحب نے عصر حاضر کی چودہ مجاہد خواتین کے بارے میں یہ مضامین مجھے ترجمہ کے لیے ارسال فرمائے ان میں سے تیرہ تو مریم از سید ہنداوی کے قلم سے ہیں جبکہ ایک نہال نہال الزاہوی اسرا علی کی تحریر ہے دو خواتین کے بارے میں مضمون میں نے انٹرنیٹ سے لیے ہیں یعنی نمان علی تحریر محترمہ سوسن مسارا محترمہ سوسن مسار و ثنا عبد الخادی قدی آخری مضمون کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے لکھا ہے یوں عہد حاضر کی سولہ مجاہد خواتین کا تذکرہ قارئین کے سامنے ہے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ محترمہ مریم کے تحریر کردہ تیرہ مضامین کا تعلق مصر کی اخوان المسلمون کی خواتین یا اخوات المسلمات سے ہے جبکہ اسرا علی کا مضمون عراق کے عظیم فقیح اور اخوان المسلمین کے قائد اشیخ امجد الزاہدی کی صاحبزادی نہال الزاہدی کے بارے میں ہے مضمون نبان علی تنتواوی عالم عرب کے عظیم عالم صحافی اور شام کے اخوان کے قائد اشیخ علی تنتاوی کی صاحبزادی نبان کے بارے میں ہے نبان کے شوہر اشیخ اسام العطار بھی شام ہی کے ایک اخوانی قائد تھے آخری مضمون نساء عبد الحادی قدیح کے بارے میں ہے جو فلسطین کی باشندہ تھیں اس کتاب کے تقریباً ہر مضمون میں مصری ڈکٹیٹر جمال عبد ناصر کے دور کے ایک من گھڑت واقعہ المنشیا کا ذکر ملے گا المنشیا کا وسانیہ المنشیا کا واقعہ المنشیا کا ڈرامہ اسی واقعے کا تذکرہ ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں اختصار سے یہاں کچھ عرض کر دیا جائے یہ چھبیس اکتوبر انیس سو چوپن کا دن ہے شام کے پورے آٹھ بجے مصر کا عامر مطلق صدر جمال عبد الناصر اسکندریہ شہر میں المنشیا گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا ریڈیو مصر اس کا ایک خطاب براہ راست جلسے گاہ سے نشر کر رہا تھا عبد الناصر کے ایک پہلے سے طے شدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کہیں سے جلسے گاہ میں فائر ہوا اس کے ساتھ یہ اعلان ہوا کہ یہ گولی ایک اخوانی نے چلائی ہے صدر نہ خوف زدہ ہوا نہ سراسیما اس نے اپنا خطاب جاری رکھا اس کے خطاب کے دوران ہی سول اور فوجی انویسٹیگیشن کی گاڑیاں مصر کے طول و عرض میں پھیل گئی اور اخوان کی گرفتاری شروع کر دی اگلے روز جب صدر قاہرہ پہنچا تو اس وقت مصر کی جیلیں لاکھوں اخوان سے بھر چکی تھیں یہ بے گناہ لوگ اپنی گرفتاری کے سبب سے ناواقف تھے اب ان پر سرکاری دوزخ کے دروازے چوپٹ کھل چکے تھے ان ان بہادر و باہمت خواتین اسلام کا تذکرہ یقیناً ایمان میں اضافے کا سبب ہے انہوں نے اپنے والد بیٹے بھائی یا شوہر کی طویل جدائی برداشت کی جن کے گھروں کی بار بار تلاشی ہوئی جنہیں بری طرح زود و کوب کیا گیا جنہوں نے جیلوں کی تاریکیوں میں زندگی کی طویل مدتیں گزار دیں جنہوں نے اپنے عزیزوں سے ملاقات کرنے کرنے کے لیے جیلوں تک پہنچنے کے لیے طویل سفر کیے جنہیں تھا تھانوں جنہیں تھانوں حوالاتوں کچہریوں اور قید خانوں میں آنے جانے پر مجبور کیا جاتا رہا جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کا فریضہ اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں تنہا سر انجام دیا جن کے بچوں بچوں کو اسکولوں سے جبرن نکالا گیا جن کی اولاد کو قیدی کی اولاد کا تانا دیا گیا جن کے شوہروں کو ملازمت اور روزگار سے برطرف کر کے ان کے اہل خانہ کو بے روزگاری اور غربت کے سمندر میں دھکیلا گیا ذرا تصور کیجئے کہ ایک بوڑھی ماں کا ایک بیٹا قید و بند کی سختیوں اور جیل کے تشدد سے بچنے کے لیے روپوش ہونے پر مجبور ہے دوسرا رختی جگر جیل میں بند ہے بڑھیا اسے کپڑے اور رقم دینے بریف کیس تھامے اپنے گاؤں سے چلی بس میں سوار ہو کر قاہرہ پہنچی منزل قریب دکھائی دی تو خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے اس سے وہ بریف کیس ہی چھین لیا جس میں کپڑے رقم اور قیدی بیٹے کے لیے کچھ کھانا تھا اس عمر رسیدہ ماں پر پھر کیا بیتی اسے کتنا پیدل چلنا پڑا وہ اپنے شہر اور گاؤں کیسے پہنچی اس کی تفصیل تو آپ اس کتاب میں پڑھیں گے مگر آپ نے چشم تصور سے سرکار کا ظلم اور اخوانی ماں کا صبر تو دیکھا شوہر دور دراز جیل میں بند ہے اس کی بھی اپنے شیرخوار بچے کو اٹھائے اپنے رفیق ہاتھ سے ملے منہ اندھیرے گھر سے نکلتی ہے اور شام کو جیل تک پہنچ پہنچ پاتی ہے بیویاں نہیں جانتی کہ ان کے شوہر کہاں ہیں ماؤں کو خبر نہیں کہ ان کے پیارے بیٹے کہاں ہیں بہنوں کو نہیں معلوم کہ ان کے بھائی کہاں ہیں کسی کسی جیل میں بند پڑے ہیں یا ان کی روحیں جسموں کے بوجھ سے آزاد ہو چکی ہیں حکام سے یہ پوچھنا کہ ہمارا عزیز کہاں ہے اپنے آپ کو گرفتاری اور تشدد کے لیے پیش کرنا ہے پولیس تو بیاہتا دلہن کو پکڑ کر جیل میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بناتی ہے بوڑھی ماں کو ڈنڈوں اور کوڑوں سے مار مار کر بے ہوش کر دیا جاتا ہے گھر پر دستک محاصرہ ہیراؤ خانہ تلاشی خانہ بربادی کڑی نگرانی تھانوں اور جیلوں میں مار پیٹ تشدد ایزا رسانی یہ اخوان کے لیے معمول رہا ہے ان کے خلاف فوجی عدالتیں اور پھر عدالتوں کے ظالمانہ فیصلے قید باب و شکت بے گناہوں کو سزائیں یہ دور عامریت میں اخوان المسلمون کے خلاف عام رویش تھی دوسری طرف یعنی اخوان کی طرف سے درد و علم رنج و رنج و مہن پر صبر و برداشت تشدد و اذیت پر خلم و تحمل قید با مشقت پر صبر و شکر بے روزگاری پر ہمت و جرت اور سرکاری مظالم کو صبر و شجاعت سے برداشت کے مناظر اس کتاب میں عام ملیں گے مظلوم و ستم رسیدہ خواتین و حضرات کا یہ تذکرہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں انسانی فطرت کو ہمیشہ ظلم سے نفرت رہی ہے جب و اکراہ اور بربریت اور وہ بھی خواتین پر صنف نازک پر اس قدر سختیاں ہر احساس انسان کو رونے پر آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی ہیں آنسوؤں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اخوان المسلمون اور اخوات المسلمات کی یہ جد و جہد رنگ لائی ہے ظلم و تشدد کے جواب میں صبر و تحمل اذیت رسانی کے مقابلے میں و برداشت دھوکے فریب اور کے جواب میں ایمان صداقت اور جفا و دغا کے مقابلے میں دعا و وفا اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں احترام قانون پر مبنی اخوان المسلمون کی پالیسی نے کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا ہے ان کے حامیوں ہم نواؤں اور ہم دردوں میں اضافہ ہوا ہے عامروں اور غاصبوں سے نفرت بڑی ہے اب دنیا عرب میں تبدیلی کی لہر ہے تیونس مصر اور لیبیا میں انقلاب برپا ہو چکے ہیں مصر میں عبد الناصر سادات اور مبارک کی آمریتیوں کا تسلسل ٹوٹ چکا ہے مقدمہ چلانے والوں پر اب مقدمات چل رہے ہیں شام کے ڈکٹیٹر نے شخص اقتدار کو بچانے کے جتن میں اپنے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا ہے اور سیوں و صلیبی قوتوں کو مداخلت کا موقع فراہم کیا ہے اخوان المسلمون اس وقت مصر کی سب سے بڑی منظم سیاسی جماعت ہے یہ اعتراف مغرب نشیاتی ادارے حالیہ مسیح انقلاب کے دوران اور اس کے بعد بھی اب تک برابر کر رہے ہیں اخوان المسلمون اس وقت مصر کی سب سے بڑی منظم سیاسی جماعت ہے یہ اعتراف مغرب نشیاتی ادارے حالیہ مصری انقلاب کے دوران اور اس کے بعد بھی اب تک برابر کر رہے ہیں مظلوموں کی آہوں سسکیوں اور فریادوں نے انقلاب کی صورت اختیار کر لی ہے دعا ہے کہ ان نیکوکار مجاہدات کے بارے میں ہماری ادنا کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا ایمان و یقین جذبہ و ولولہ صبر و تحمل اور توکل و اعتماد نصیب ہو پانچ فروری دو ہزار بارہ بارہ ربیع الاول چودہ ہزار چودہ سو تینتیس ہجری محمد ظہیر الدین بھٹی